زاہدہ کے بجائے زہیر نے سماک سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے اور سماک نے کہا مجھے انہوں یعنی جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز میں قوف والقرآن اور طوالت میں اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس